عشق کے رنگ برنگ جائیں پریہ عشق کے رنگ رنگ جائیں جب کال تو گنتے دے غلاموں پہ وہ موسرار گرے تے کے متو سی سنا شہ ابرار میں ہر لہذا گہر با عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب کار تو کھل دے دے غلاموں پہ اسرار گرے دے دے وہ تو سی کو سنائے شگے ابرار میں گھر لہذا گہر بار سنیے یعنی آنے ہاں کی امی لو مبی یو مدنی اور کہاں ہم سے گناہ گا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے اور عشق کے رنگ میں رنگ جائے مواجر گا جرم جی، کے پاپوں پنو جی جگا جگ ہندی اس سندی نہیں کوئی سروکار جمائے عشق محمد جو بن لے تب کر پھول لیتا ہے دنیا کو لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے کلو وہ قلب گن و متغر و و منور مصفا و ببو دریانا جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار یہ وہ قلب بوتر ممتا گن و من و مسفا ببو چل تریا جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے کوئی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور سنگ لوں خوشبو میں گے سوئے محمد وسیع زلف لگی جس کے مقابلے منشیاں سیوتی چمبیلی گل لالا چمپا کا نکھا سو خوشبو کے سوئے محمد و زلف لگی جس کے مقابلے سیوتی سوتی لیے گل لالا چمپا کا نکھا ہے قربان پر نہ پائے باد چمن چمن ناد چمن نور چمن رنگ چمن رنگ چمن سارا چمن سارا